رمضان المبارک کے ہم اور آپ اس حقیقت سے نہیں ہیں نہیں یقیناً اس بات کا پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اللہ کے بندے وہ تھے جو پچھلے سال پچھلے رمضانوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان تھے عمر پوری ہوئی وقت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اللہ کے بندے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنی منزلوں کو پہنچ گئے جس اللہ کے بندے کو اس دنیا کے اندر موقع ملا ہوا ہے یا جس اللہ کے بندے کے پاس ابھی وقت ہے سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر عنایت اور نظر رحمت اس کو شامل ہے کہ اپنی آنے والی منزل کے لیے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے کوئی اللہ کا بندہ یہاں تیاری کر لے اپنے آپ کو بنا لے بار بار رب العالمین موقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے بہت کریمانہ بہت شفیقانہ بہت ہی رحیمانہ معاملہ ہے رب العالمین کا بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی آیات کے ذریعے اپنی ذات عالی کا جو تعارف کرایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں اور آپ کو پہنچایا ہے ان بہت سی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم کہ میرے بندوں کو بتلا دیجیے میں بہت معاف کرنے والا ہوں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا آپس میں ذکر کرنا چرچا کرنا ان آیات کو سنتے رہنا اور ایک ہے رب العالمین کے اس نظام کو سمجھنا کہ جو بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور مہربانی کا معاملہ ہے تمام آیات برحق ہیں اور حضور پاک علیہ السلاۃ وسلام کی سب صحیح احادیث ہمارے اور آپ کے سرو کا تاج ہے لیکن اس نظام کو کوئی اللہ کا بندہ ذرا سمجھ لے غور کر لے تو پھر بندے کے اندر ایک چاہت ایک طلب ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہتا ہے ہموار کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرے رب کی جانب سے برسنے والی رحمتوں کا کچھ حصہ مجھ کو بھی مل جائے ہم نے اور آپ نے احادیث میں بیان کرنے والوں سے سنا ہے پڑھنے والے جانتے ہیں اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ روزانہ پورے سال تمام رات رب العالمین اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے تحجد کے موقع پر اور رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے بہت پیار اور محبت کے ساتھ حل تاریخ ہے کوئی ہم سے توبہ کرنے والا آج تک دنیا میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی بڑے نے کچھ زیادہ کسی غریب کو لفٹ دی بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی بہت شریف کریم النفس انسان ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنا گلے سے لگا لیتا ہے مگر وہ جو رب الارباب ہے جو کائنات کا مالک ہے اس کا انداز کچھ نرالا اور جدا ہے اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ کوئی ڈکٹیٹر کوئی ظالمانہ کوئی جبروت کا نہیں ہے جب بندے نہایت بدتمیزی پر آ جائیں تب وہ جا کر بندوں کی پکڑ کرتا ہے ورنہ بہت زمانے بہت زمانے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے کل واپس آ جاؤ شام کو آ جاؤ رات کو آ جاؤ یا اب آ جاؤ جب بھی آ جاؤ اور اگر تم وقت سے پہلے آ گئے تو میری رحمت بڑھ کر تمہارا استقبال کرے پورے سال بندوں کو موقع دیا رب العالمین نے کہ ہر رات کو اور اللہ تبارک و تعالی بندے جب اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے تو رب العالمین بندوں کے اعمال میں تعویل کرتا ہے کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے ہو سکا ہے کام میں لگ گیا ہو رات کو آنکھ لگ گئی اٹھ نہیں سکا اور پوری زندگی بندوں کے اعمال کی تعویل کرتا ہے ان کو موقع دیتا ہے موقع فراہم کرتا ہے اور پھر اللہ کے بندے جو رات میں جاگتے انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ سے بلند کر لیا ٹھیک کر لیا درست کر لیا ان کی قسمتیں جاگ جاتی اور اگر کوئی اللہ کا بندہ رات کو نہیں جاگا تو اتنا کریم رب ہے کہ وہ دن میں ایک جمعے کے دن جمعے کی نماز سے لے کر مغرب تک کا ایک وقت دیتا ہے کہ تم رات میں نہ جا سکے تو دن میں دیکھ لو اور بندہ اگر دن میں متوجہ ہو جائے اپنی قسمت کو چمکا لے تو بہت بہتر ہے مان لیجیے کہ وہ اللہ کا بندہ اس سے جمعے کا دن بھی گزر گیا اور وہ اپنی قسمت کو نہ بنا سکا تو پھر رب العالمین مہربانی فرما کر شعبان کا مہینہ لاتا ہے اور شعبان کے مہینے میں شب برات کا ایک موقع ہے کہ تم رات کو معافی مانگ لو یہ تمام موقع وہ ہیں کہ جو بندوں کو اللہ کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں کسی طرح سے بندہ اپنے رشتے کو سمجھ لے بندہ رب العالمین کی جانب جتنا متوجہ ہوتا ہے اس سے کروڑوں گنا رب العالمین کی رحمت بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ میرے دروازے سے واپس نہ جائے اور رب العالمین سے کچھ لینے والا بن جائے شب برات کا موقع گزر گیا اور وہ راتیں گزر گئی ہم اور آپ یہ سارے کا ساری باتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں ہمیں نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے معرفت ربانی کا حصہ دیا تھا وہ رب العالمین کی ذات عالی کے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر پہچاننے والے تھے اور رب العالمین کی معرفت اور اس کی محبت کے سب سے بڑے جانکار تھے وہ جانتے تھے کہ رب العالمین کی رحمت شعبان کی اس رات میں کتنی برستی ہے اور رب العالمین کیسے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے بہت عرصہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ شب برات کے موقع پر میں نے دیکھا ایک دن اس رات میں اچانک آپ میرے بستر سے غائب ہو گئے میں نے آپ کو تلاش کیا آپ مجھے نہیں ملے میں رات میں پریشان ہوئی مکانات چھوٹے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لائٹ کا یہ سسٹم نہیں تھا اگر چراغ جلایا جائے تو اجالا ہوتا تھا لیکن آپ فرماتی ہیں کہ اچانک میری نگاہ گئی کہ چھوٹے سے کمرے میں ایک کونے کی جانب ایک کپڑے کی کوئی گٹری پڑی ہوئی ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ کپڑے کی گٹھری نہ تھی وہ حضور پاک علیہ السلام سجدے میں پڑے ایک عجیب و غریب انداز ہے حدیث شریف کے یہی لفظ ہے جو میں نے عرض کیا سو ثابت ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جامع پوٹلی پڑی ہوئی ہے میں نے کان لگائے تو حضور پاک علیہ السلاۃ وسلام رب العالمین سے عرض کر رہے تھے یا عظیم عظیم عظیم ایک پھر اے بڑوں کے بڑے جس کی دہائی دی جاتی ہے جس کو پکارا جاتا ہے یہ بندہ محمد اپنے گناہوں کی کتاب سے معافی مانگ رہا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے جس اللہ کے بندے کے دامن پر کوئی دھبا نہیں تھا جس سے بلند پاک کردار اس کائنات میں آسمان کی چھت کے نیچے کسی کو نہیں ملا جس سے زیادہ شاندار زندگی انسانوں کے حصے میں نہیں آئی مگر ابو العالمین کی معرفت کا بہت بڑا حصہ ملا تھا آپ کو اس کی بنیاد پر آپ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے اور اسی لیے رمضان کے متعلق آتا ہے ان روایات میں رمضان سے پہلے کی کہ پورے شعبان کے روزے آپ رکھا کرتے تھے پورا مکمل شعبان کا ایک مہینہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اپنے دل کو اس کی کیفیت میں رنگ لینا اپنے آپ کو رب العالمین کی رحمت کے لیے لینے والا بنا لینا اس کے لیے ایک مہینہ پہلے سے تیاری تھی اور بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ ماں بالوں کا انتصوم شعبان کلّا اللہ کے رسول علیہ السلام میں دیکھتا ہوں آپ مستقل پورے شابان کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اس مہینے میں ایک رات آتی ہے رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے میری طبیعت چاہتی ہے کہ جب میرا اعمال لامہ اللہ کے ہاں پہنچے تو میں حالت سوم میں ہوں میں بھوکا ہوں میرے پیٹ میں کچھ نہ ہو کیونکہ دنیا کا یہ نظام ہے جب کبھی دنیا کسی سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور اگر سامنے والا مجرم بھوکا ہوتا ہے تو کھڑی سے کھرا غصے والا بھی اس پر رحم کرتا ہے کہ میاں تمہیں تو کچھ ملا بھی نہیں تمہارا تو پیٹ بتا رہا ہے تمہیں دو لقمے میں نصیب نہیں تم سے بدلہ لے کر ہم کیا کریں گے جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا حضور پاک علیہ السلام و سلام اپنے کردار کے ذریعے امت کو تعلیم دینے کے لیے ایک ہمارے اور آپ کے لیے عدیم الشان میراث چھوڑ کر گئے ہیں اس دنیا کے اندر جب کوئی باپ دنیا سے جاتا ہے اپنے پیچھے اپنا سرمایہ چھوڑتا ہے مال و متا چھوڑتا ہے جس کو ہم عربی زبان میں میراث کہتے ہیں یہ باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے حضور پاک علیہ السلاۃ وسلام کی پیاری حدیث سے آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی جماعت اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑا کرتی آپ نے خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء آپ نے فرمایا کہ لم نورث دینار ولا درہما ہم نے اپنے پیچھے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے وہ انما ورث العلم انبیاء کی جماعت تو اپنے پیچھے کردار اور علم چھوڑ کر جاتی ہے اور پھر یہ فرمایا تھا کہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر اگر کوئی اس کو لے لے گا اس کردار کو اس میراث کو وہ اپنی قسمت کو چمکائے گا وہ اپنے آپ کو بنائے گا اور کوئی اللہ کا بندہ اگر اپنے آپ کو اس سے محروم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے بہت بڑی بھلائی سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے رب العالمین نے اس کائنات کو ایک نظام سے باندھا ہے اور حضور پاک علیہ وسلام نے عملی طور پر دنیا کے سامنے عمل کر کے اس نظام کو سامنے رکھا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جس زمانے میں رب العالمین کی جانب سے معافی کی آندھی آتی ہیں جس زمانے میں مغفرت کا سیلاب ہوتا ہے جس زمانے میں اداؤں پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جس زمانے میں اشاروں پر رب العالمین پہاڑوں کے برابر گناہ کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ذرا اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر لیں اپنے اندر ایک بدلاؤ ہو جائے اپنے دل کے اندر ایک تازگی آ جائے این موقع پر کوئی اپنے آپ کو نہیں بدلا کرتا این موقع پر طبیعت میں تبدیلی نہیں آیا کرتی بہت پہلے سے اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے اور بہت پہلے سے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے تب جا کر اس وقت انسان کا دل اس لائق ہوتا ہے کہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے اور انسان کا دل اس کو لے لیا کرتا ہے لہذا میرے جوان دوستو میرے بزرگوں بہت ادب اور احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا معاملہ بہت زمانے سے یہ ہے اللہ کا شکر نماز ہے اللہ کا شکر ہے روزہ ہے اللہ کا شکر پرانے کریم تسبیحات مناجات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں جتنی بڑی مقدار میں روزہ نماز پایا جاتا ہے اتنی بڑی مقدار میں اس کا رزلٹ اور نتائج برآمد نہیں ہو رہے کسی اور کی جانب نہیں بلکہ اپنی جانب دیکھنا ہوگا غور کرنا ہوگا کہ یہ چوک کہاں ہو رہی ہے کہ امت کے جو حالات ہیں عالمی طور پر روئے زمین پر امت کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں امت ان حالات سے گزر رہی ہے بہت زمانے سے سب تھوڑے بہت تعلیم رکھنے والے اور واقفیت کے رکھنے والے سب واقف ہے کہ امت ان حالات سے گزر رہی ہے مسئلہ بنیادی طور پر جو نظر آتا ہے جو اہل علم اور اہل فضل بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہم سبق کے طور پر آپ کے سامنے اگر رکھیں تو مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے جو عبادات کو کرتا ہے مگر روٹین کے طور پر عادت کے طور پر ایک چیز چلی آ رہی ہے ہم آئے نماز پڑھی اور پڑھ کر چلے گئے ہم آئے ہم نے روزہ رکھا اور رکھ کر چلے گئے ہم گئے حج کے لیے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حج میں فلا موقع پر مجھے کیوں دوڑایا گیا تھا دو ہری لائٹوں کے بیچ میں میں نے کیوں دوڑا نہیں ظاہر ہے کہ ایک اسلامی حکم ہے میں نے وہاں پر دوڑ لگائی صفا مربع میں اور اس کے بعد میں ادھر گیا اور ادھر گیا اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو سارے کام کو اعمال کو انجام دیتا ہے مگر انجام دینے کے باوجود اس اللہ کے بندے کو اس کی حقیقت نہیں معلوم اس اللہ کے بندے کو گہرائی کے ساتھ وہ جو حکم دیا گیا تھا ہمیں اور آپ کو اگر اس کی جانب توجہ ہو جائے اگر نماز کے اندر وہ کیفیت کوشش کی جائے اس کو لانے کی اور رمضان کے روزوں کے ذریعے اپنے اندر اس ادا کو تو پھر دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر انسانوں میں تبدیلی آئے گی انسانوں کے گھروں میں باہر آئے گی میں اور آپ ہوں گے اور بہت سے اللہ کے بندے اس دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے پر رمضان گزارے اپنی زبان پر پابندی لگائی اپنی نگاہوں پر پابندی لگائی اپنے کانوں پر پابندی لگائی رمضان کے اندر جو رب العالمین نے بندے کو دینا چاہا تھا اس کو لینے کی کوشش کی اس طریقے پر وہ خود اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے دو تین سال کے بعد کہ نہیں مجھے کیا ہو گیا میں بدل گیا میں تو وہ تھا جو کبھی جھوٹ بولا کرتا تھا میں وہ تھا جو میری نگاہیں غلط دیکھا کرتی تھی میں وہ تھا جو میرے کان غلط سنا کرتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آج سے بچا ہوا ہوں میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہوں میری وہ نماز تھی کہ ہزار تخجلات میرے ذہن میں آیا کرتے تھے لیکن جب آج خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مجھے سجدے میں سرور آتا ہے مجھے لفظ اللہ بولنے میں مزہ آتا ہے ہم اور آپ لفظ اللہ بولتے ہیں کسی مولوی کی یہ طاقت نہیں جو کسی کے دل پر حملہ کرے یا ٹیک کرے لیکن سبق کے دورانی کی بات ہے جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارتا ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے اپنے ابا کو ابا کہہ کر پکارتا ہے اس کے اندر ایک محبت ایک تعلق ایک چاشنی لیکن بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان ایک بندہ مومن رب العالمین کو پکارتا لفظ اللہ کہہ کر اگر اس لفظ اللہ میں شیرینی ہے اس لفظ اللہ میں مٹھاس ہے اس لفظ اللہ کو کہتے وقت دل میں جگ جگہ ہے انسانوں کے اندر ایک تازگی ہے لگتا ہے کہ خون کے اندر کوئی بجلی کود گئی لگتا ہے کہ اپنے اندر کوئی احساس آ گیا لگتا ہے کہ میری آنکھوں نے کچھ سنا اور دیکھا اور میرے کانوں میں کچھ آواز ٹکرائی میری زبان نے ایک نیا لفظ بولا ہے کون وہ میرا مالک وہ میرا پالنہار وہ رحمان و رحیم وہ ودود و کریم رکھ جو غیروں کو نہیں جو کفار کو کھلاتا ہے جو گالی بکنے والوں کو کھلاتا ہے جس کی رحیمی کا معاملہ یہ ہے کہ سوتا نہیں سلاتا ہے جو انسانوں کے لیے تمام غذاؤں کو مہیا فرماتا ہے خود نہیں کھاتا ہے ساری دنیا آرام سے سوتی ہے ہم اور آپ اس کی نعمتوں کا تصور تو کریں کہ ایک اللہ کا بندہ سوتا ہوتا ہے اس کی رگیں دماغ میں کام کرتی ہیں اس کے دل کی رگیں کام کرتی ہیں اس کا خون کام کرتا ہے اس کے پھیپڑے کام کرتے ہیں اور مالک کے فرشتے اس کے چاروں جانب لگے ہوئے ہیں کیا ہے کہ رب العالمین کی ایک مخلوق ایک انسان آرام کر رہا ہے اور ساری مخلوق کو خدمت کے اوپر لگا دیا وہ مخلوق وہ کریم رب وہ خالق وہ مہربان ہمارا مالک کتنا پیار کرتا ہے انسانوں سے اسی لیے انسانوں کو دیا گیا نماز کا انعام ہمیں دی گئی عبادات ہمیں دیا گیا رمضان کے روزے ہمیں دیا گیا حج کا نظام اس لیے یاد رکھیں نماز میں کبھی مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کبھی جھک جائے کبھی رک یہ مقصود نہیں یہ تو کرنے کے طریقے ہیں یہ تو ادائیگی کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اگر کسی اللہ کے بندے کی کل کی نماز میں اور آج کی نماز میں فرق ہے اور کل کے سجدے میں آج کے سجدے میں فرق ہے جتنا کل مزہ مزہ آیا آیا آج آج اس سے زیادہ رکو میں کل کے مقابلے میں زیادہ کیفیت بنی کل میں رو نہیں پایا تھا آج میں رونے لگا کل میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے آج گرم آنسو آ گئے آج سبحان ربی العلیٰ کہتے ہوئے مزہ آ رہا تھا جب میں کہہ رہا تھا کہ میرا پرور پاک ہے بے عیب ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ہر جانب سے کامل اور مکمل ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اس طریقے پر کوشش کرتا ہے اور اس طریقے پر اپنے آپ کو بناتا ہے تو پھر رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے ایک نارمل زندگی ملتی ہے ماں باپ کا احترام ملتا ہے بچوں کو شفقتیں ملتی ہیں محلے میں اگر کوئی آدمی گزرے گا اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ گزر کر چلا جائے تو دنیا کہاں کرتی ہے کہ اس کی چال کو دیکھو یہ کیا ہے لگتا ہے کہ فرشتہ ہے انسانی انسان کے جسم میں آ گیا جب چلتا ہے تو وہ عباد الرحمان الارض ہونا یہ تو بڑی پیاری چال چلتا ہے جب انسانوں کے درمیان بولتا ہے اس کی زبان سے گندے کریمات نہیں نکلتے یہ تو انسانوں کے دل کو جوڑتا ہے یہ کسی کے دل کو توڑتا نہیں اگر اپنے گھر میں رہتا ہے پیاری زندگی ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے یہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں لازمی طور پر ہر اللہ کے بندے کو ہر مسلمان بندے مومن کو یہ زندگی ملا کرتی ہے ہم کی تمنا ہوا کرتی ہے ہم اور آپ بار بار سوچتے ہیں ہم اور آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ہماری طبیعت چاہیے ہم نے گناہ جتنے کیے ہیں ہم خود جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہر انسان خوب واقف ہے اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ چلے ہم نہیں چاہتے کہ میری بیوی کو بھی پتا چلے ہم نہیں چاہتے کہ میرے جبری دوست کو معلوم ہو کہ میں نے فرا رات میں اتنے گندے اور خطرناک گناہ کیے ایک انسان مسجد کے اندر آیا جمعے کی نماز میں اور اس نے نماز پڑھی نوافل پڑھے سلاد الحاجت پڑھی یا سلاد الطوبہ پڑھی اور اس کے بعد رب العالمین سے معافی مانگی اے رب العالمین ابھی تک کے معاف کر دیجیے آئندہ نہیں کروں گا آپ بڑے پیارے ہیں آپ مجھے بلا کر لائے اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو آپ مجھ کو بلا کر نہ لائے ہوتے یقیناً کروڑوں میں سے آپ بلا کر لائے باہر سے مجھے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کرا جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلانے والا خوش ہے اور جس کو بلایا جا رہا ہے اس کا احترام اور اکرام کرنا مقصود ہے ورنہ ہر ایک کو نہیں بلایا جاتا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو بلایا جاتا ہے اے اللہ آپ مجھے بلا کر لائے آپ نے توفیق دی آپ نے وضو کرایا آپ نے ہاتھ پاؤں دیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں رب العالمین سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے کو معاف کر دیا کرتا ہے اور جب یہاں سے مسجد سے واپس جاتا ہے ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا کرتا ہے اور بار بار ہوتا ہے ہم توبہ کرتے ہیں صحیح طریقے پر توبہ کرتے ہیں اور جب باہر چلے جاتے ہیں ہمارے قدم پھر ڈگمگا جاتے ہیں ہماری نگاہیں پھر چوک جاتی ہیں ہمارے کان پھر غلط سننے لگتے ہیں ہماری زبان پھر غلط بولنے لگتی ہے ہم کیا کریں وہ کون سا طریقہ ہو کہ میری زبان نہ ڈگمگائے وہ کیا ہو جس کی بنیاد پر میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں میں کیسا بن جاؤں میرے کان غلط نہ سنیں ظاہر ہے میں انسان ہوں خاکی ہوں میری فطرت کے اندر بھول چوک ہے میں بار بار میرے قدم ڈگمگائیں گے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے اور بنانے کے نتیجے میں رب العالمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں قرآن کریم کی وہ آیت رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی ہمارے راستے میں محنت کرے ذرا اپنے دل کو جلا لے ذرا اپنے آپ کو تپا لے ذرا اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے ذرا ہم سے ڈرنے والا بن جائے کوئی بہت لمبے چوڑے تقوی کی بات نہیں کوئی جنید بغدادی بستانی کی بات نہیں امیر خسرو کی بات نہیں معین الدین اجمیری کی نہیں قرآن کریم کا لفظ عام ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ عربی کے جاننے والے جانتے ہیں یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے یہ اکیلے علماء اور محدثین کے لیے نہیں یہ اکیلے بزرگوں کے لیے نہیں والذین جاہدو فینا جو ہمارے راستے میں محنت کرے جو بھی ہو کالا ہو کہ گورا ہو غریب ہو کہ امیر ہو اہل علم میں ہو کہ عوام میں ہو جاہل ہو کے بے پڑھا لکھا ہو کوئی بھی محنت کرے گا ہمارے راستے میں رب العالمین فرماتا ہے قسم کھا کر کہتا ہے عربی زبان میں جو کہنے کا طریقہ ہے وہ تقریباً قسم کا ہے لنا ضلع نہ ہم اس بندے کو اس کی منزل تک پہنچا کر رہیں گے اس کے قدم نہیں لگائیں گے پھر ہم رہنمائی کریں گے اس کی پھر اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے اس کے کان ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے اس کی نگاہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی پھر وہ انسان صحیح طریقے پر چلے گا ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ مولوی صاحب اتنی پیاری زندگی بیان کر رہے ہو آپ اتنی شاندار کیا قرآن کریم میں کوئی بات اس طرح کی ہے اللہ تبارک کا بتانا قرآن کریم میں پیچھے جتنے واقعات سنائے قرآن کریم ناؤز بلّہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں وہ اس کے اندر جو واقعات ہیں ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے اور ہمیں اور آپ کو دینے اور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقع بیان کیا ہے کلام پاک میں یوسف علیہ السلام کا میں لمبی چوڑی بات نہیں کہتا اس لمبی چوڑی تاریخ کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں صرف آپ سے کہ اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو بنایا تھا اس اللہ کے بندے کے بھائیوں نے ان کو جا کر کنویں میں ڈالا اس اللہ کے بندے نے اس پر صبر کیا وہاں سے لوگ لے کر منڈی کے اندر بیچے گئے اس اللہ کے بندے نے صبر کیا اور وہاں سے جا کر غلامی حصے میں آئی محل کی اس اللہ کے بندے نے اس پر صبر کیا اور دنیا کی چھل پڑے گندی عورتوں نے اپنے کردار کے پورا نہ ہونے کی بنیاد پر ایک پورا خطرناک جھوٹ کا جال بنا کر اس اللہ کے بندے کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا اور تقریباً وہ اللہ کا بندہ نو سال جیل کے اندر باقی رہا اور یہ سارے مرحلے اس کی زندگی کے اندر آتے چلے گئے مگر ایک وقت وہ آیا تھا ان کو محل کے اندر کہ اس زمانے کی ملکہ نے اور اس زمانے کی ایک عورت نے اور اس زمانے کی خطرناک خاتون نے اور اس زمانے کی کہنا چاہیے صاحب منصب اور صاحب مال عورت نے جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجی تھی جس کے ہاتھ میں پولیس تھی جس کے ہاتھ میں نظام تھا عورت وہ ڈرا کرتی ہے دنیا میں چاروں جانب دیکھ کر کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اس عورت کو یہ خطرہ نہیں تھا محلات اس کے تھے اور سارے قلعے اس کے تھے اس خاتون کو کوئی اندیشہ نہیں تھا اس اللہ کی بندی نے لگتا ہے پرانے کریم کے بیان کے مطابق بہت زمانی یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا بہت زمانی کوشش کی لیکن بندہ خدا کیا تھا کیا اس اللہ کے بندے کی پیاری آنکھیں تھی اور کیا اس اللہ کے بندے کا دل تھا اور کیا پیارا کردار تھا کہ ان کی جانب دیکھنے کو تیار نہیں تھا آنکھ ملانے کو تیار نہیں تھا ایسے اس عورت کے اوپر شیطان سوار ہوا اور قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے اس خاتون نے اپنے محل کے سارے دروازے اور ساری کھڑکیاں اور سارے جھروں کے بند کیے اور وہ اللہ کا بندہ اکیلا ہے اور وہ خاتون اس کے اوپر شیطان سوار ہے اور ابلیس نے اسے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے اس اللہ کے بندے پر یلغار ہے اس زمانے میں کاہے کی طاقت کی شہوت کی خواہش کی شیطنت کی ابلیسیت کی اور پوری دجالیت کا حملہ اس اللہ کے بندے پر آپ ذرا دیکھ لیں قرآن کریم اٹھا کر اور پڑھ کر دیکھ لیں جب کنویں میں ڈالا تو خود ان کی زبان سے کوئی جملہ قرآن کریم نوٹ نہیں کرتا ہے جس زمانے میں منڈی میں بیچے گئے اس اللہ کے بندے کو کہنے کا حق تھا اے دنیا کے انسانوں کس ہیرے کو بیچ رہے ہو کس کو بیچنے چلے ہو جانتے ہو یوسف کا یوسف ہوں میں یاقوب کا چشم و چراغ ہوں اپنے باپ کا کنندے کا ٹکڑا ہوں تم نے کس کو منڈی میں ٹکے داموں بیچا تمہیں معلوم نہیں تم کس کا سودا کرنے کے لیے چلے مگر اس اللہ کے بندے کی زبان سے کنویں کی گہرائی میں نہیں نکلا بازاروں میں نہیں نکلا اور موقعوں پر نہیں مگر جب اس عورت نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے نتیجے میں وہ سامنے آئی اور آ کر یہ کہا کہ یوسف ایک جملہ کہتی ہوں صاف صاف آج تجھے میرے ارمان پورے کرنے ہوں گے میری خواہش پوری کرنی ہوگی اور قرآن کریم بیان کرتا ہے وَغَلَّقَتِ وقالت ہی ضلع آ جاؤ میدان میں تمہیں میں میرے کام کو پورا کرنا ہوگا میری ناپاک خواہش کو پورا کرنا ہوگا اس موقع پر اس اللہ کے بندے کی زبان سے جو جملہ نکلا قرآن کریم اسے نوٹ کرتا ہے بیان کرتا ہے اور وہ جملہ کیا تھا جو اللہ کا بندہ کنویں میں خاموش منڈی میں خاموش جیل کے اندر خاموش مگر اس موقع پر چیخ نکل گئی کالا معاذ اللہ کالا معاذ اللہ اے اللہ کنویں میں تو بچ گیا منڈی میں بچ گیا آج دنیا کا سب سے خطرناک حملہ ہے اس آسمان کی چھت کے نیچے آبرو سے بڑا کوئی حملہ نہیں ہوا کرتا اس خاتون نے میری آبرو کا نشانہ بنایا ہے اے اللہ اگر آج بچوں گا تو آپ کے بچانے سے بچوں گا آج تنہا نہیں قال معاذ اللہ اے رب العالمین آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ بچا لیجیے آپ بچا لیجیے قرآن کریم اس موقع پر بیان کرتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا اس عورت نے ارادہ کیا اور قرآن کریم کے لفظوں پر قربان جائیں کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ دل میں ادنا سا خیال آیا تھا ادنا سا خیال ایک ذرے کی برابر ایک سوئی کی نوک کے برابر ایک خیال آیا تھا بہت زمانے دیہات کے تھے دیہات کی جوانی مضبوط ہوا کرتی ہے شہروں کی جوانی نازک ہوا کرتی ہے اور بہت زمانے دیہاتی زندگی سے نکل کر آئے اور ایک اللہ کے بندہ جو جوانی میں قدم رکھ چکا ہو ظاہر بات کو اس کے سامنے آج پہلی مرتبہ خواہش کے پورا ہونے کا موقع آ رہا تھا پہلی مرتبہ اپنی خواہش کے مکمل ہونے کا پہلا موقع تھا نہ معلوم کیا کیا باتیں ذہن و دماغ میں آئی ہوں گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قریب تھا کہ یوسف ایک قدم بڑھا لیتے قریب تھا کہ یوسف کا دل ڈگمگا جاتا قریب تھا کہ یوسف کے دل میں خیال آ جاتا ایک ذرے کے برابر لیکن رب العالمین فرماتا وہ ہم لولا اچانک ایک نشانی دیکھ لی جس کی بنیاد پر یوسف کا ارادہ پیچھے کو ہٹ گیا جس کی بنیاد پر یوسف پیچھے کو آ گئے جس کی بنیاد پر وہ زیرو پرسینٹ ارادہ جو آ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اللہ العالمین رحمت نازل فرمائے مفسرین کی قبروں پر اللہ کے بندوں نے اس نشانی کو بیان کیا اور وہ نشانی کیا ہے کہتے ہیں کہ جس موقع پر وہ عورت آئی اس موقع پر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس موقع پر رب العالمین کی پناہ مانگی قرآن کریم کہتا ہے کہ اچانک یوسف نے ایک نشانی دیکھ لی ایک دلیل دیکھ لی لکھا ہے مبصرین نے کہ اس موقع پر محل کی چھت پھٹی اور سامنے بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام ان کی تصویر نظر آئی اور بوڑھا باپ بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا یوسف شریفوں کا کام یہ نہیں ہوا کرتا ہے تم ہمارے بیٹے ہو اس کو کہا جاتا ہے ربی ایک اچانک دلیل اچانک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو یوں سکتے تھے لیکن قرآن کریم پر قربان جائیں قرآن کریم کہتا لینا حسو اول پاشا کہ نہیں ہم ایسی گندگی کو ہٹایا کرتے ہیں وہ کدالی کا نزل محسنی اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بچایا کرتے ہیں میرے دوستوں اگر اپنے آپ کو بنا لیں گے اپنے آپ روزہ درست ہوگا ہماری نماز درست ہوگی ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا تو جس موقع پر انسان مسجد کے باہر جائے گا اور جس موقع پر دنیا کے خطرے آئیں گے اور جس موقع پر شیطان حملہ کرے گا اور جس موقع پر ہزاروں باتیں آئیں گی اچانک اس موقع پر رب العالمین کی جانب سے کوئی نشانی آتی ہے سارے انسانوں کے سامنے کبھی قبر یاد آ جائے گی کبھی باپ کا احترام یاد آ جائے گا کبھی ماں کا پیار یاد آ جائے گا کبھی اپنے علماء کا احترام یاد آئے گا کبھی قرآن کریم کا پڑھنا یاد آئے گا کبھی رب العالمین سے توبہ یاد آئے گی کبھی رب العالمین کے سامنے رونا یاد آئے گا اور کبھی کچھ کبھی کچھ نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے جس موقع پر انسان بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا ہے اس کو فرمایا گیا وہ کدھر ایک نزل محسمین اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو بدلا دیا کرتے ہیں یہاں سے میرے بزرگ ہیں میں اپنے جوان دوستوں سے اور اپنے بزرگوں سے احترام سے سبق کے طور پر اور جوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا ایک موقع نصیب فرمایا ہے اپنے آپ کو بنانے کا دل کی حالت کو تبدیل کرنے کا اپنے اندر ایک پریورتن چینجنگ لانے کا اس سے زیادہ آئی و شان موقع اس دنیا میں نہیں ہوا کرتا ہم اور آپ ذرا سوچیں تنہائی میں ہندوستان کے اکثر ہم کے رہنے والے آپ نے کسانی دیکھی ہوگی کہ جس زمانے میں گیہوں لگایا جاتا ہے وہ گیہوں کا زمانہ ہوتا ہے گیہوں کی کھیتی گیہوں کے زمانے میں ہوتی ہے مکئی کی کھیتی مکئی کے زمانے میں ہوتی ہے دھان کی چاول کی چاول کے زمانے میں ہوا کرتی ہے ہر کھیتی ہر زمانے میں نہیں ہوا کرتی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم رمضان میں آیا کیا وجہ ہے زبور توریت قرآن کریم اس رمضان کے اندر اور کیا وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیح اس رمضان کے اندر اتارے گئے معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر کوئی خاص صلاحیت اس رمضان میں پیدا ہوتی ہے یہ زمین اس لائق ہو جاتی ہے کہ رب العالمین کی جانب سے جس موقع پر کلام اترتا ہے جس طرح سے پہلے دن حضور پاک علیہ السلام والسلام نے بہت زمانے احتکاف کر کے اور دار ہرا کی تنہائیوں میں رکھ کر اور چھبیس روزے گزار کر ستائیسویں رات تھی اور رات کا آخری وقت تھا ان قریب صبح ہونے والی تھی شہری کے وقت سے کچھ پہلے اچانک فرشتہ آیا اور جس موقع پر جب اللہ نے یہ دیکھ لیا اور وہ العالمین کے علم میں بات طے ہو چکی اب اس دل کے اندر وہ صلاحیت ہو گئی یہ دل قرآن کے بوجھ کو اٹھا لے گا یہ دل قرآن کریم کے نظام کو اٹھا لے گا حضور پاک علیہ السلام کا دل تو نرالا دل تھا اگر اس زمانے کی روایات کو اٹھا کے دیکھیں میں سیرت میں نہیں جانا چاہتا بات لمبی ہوگی چار سال کے زمانے میں جب چار سال کی عمر تھی جب آپ حضرت حریمہ کے ہاں دودھ پینے گئے تھے وہ زمانے میں آپ کے کلیجے کو چیرا گیا اس زمانے میں آپ کے دل کو دھویا گیا تھا اور جب دس سال کی عمر ہوئی تو اس زمانے میں موقع پر آپ کے دل کو چیرا گیا اس زمانے کے اندر آپ کے دل کو صاف کیا گیا اور جس موقع پر قرآن کریم نازل ہونے والا تھا قرآن کریم کے نازل ہونے سے کچھ زمانے پہلے تیسری مرتبہ آپ کے دل کو دھویا اور ابن نسائی شریف میں روایت موجود ہے کہ اس مرتبہ تو فرشتوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرا کھولا میرے دل کو کھولا اور اس کے بعد مجھے ٹانگوں سے الٹا کر کے اوپر کو کیا اور اس کے بعد کوئی چیز جھاڑی لگتا ہے کہ اندر سے نیچے کوئی چیز نکال کر پھینک دی گئی اور ایک مرتبہ نہیں چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج میں لے گیا اس موقع پر آپ کے دل کو چورا گیا اور یہاں تک فرماتے ہیں بعد صحابہ کرام میں حضرت انس خاص طور سے کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے سینے کے اوپر باقاعدہ سلائی کے نشان دیکھے میں نے آپ کے سینے کے اوپر معلوم یہ ہوا کہ چار مرتبہ اس دل کو دھویا اور صاف کیا گیا تب جا کر وہ قرآن کریم کے لائق ہوا تھا اور تب جا کر پرانے کریم کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے انا سنلقی علی کا قول اے پیغمبر ہم آپ کے دل پر ایک بوجھ اتارنے والے ہیں میرے دوستوں قابل احترام بزرگوں جو میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں ہم سوچیں کہ رب العالمین اپنے انوارات دے دے رب العالمین اپنی تجلیات دے دے رب العالمین قرآن کریم کا نور دے دے اور دلوں کی کیفیت وہی رہے اور دلوں کی زمین میں کوئی تبدیلی نہ ہوئے پھر یاد رکھیں اللہ ایسے دل کو دیا نہیں کرتا رب العالمین کی رحمتیں نہیں برسا کرتی رب العالمین کی عنایات نہیں ملا کرتی بلکہ رمضان المبارک نے صبح اور شام کو اپنے اندر تبدیلی لا کر اور اپنے نظام کو بنا کر اپنے اندر ایک عظیم طریقے پر تبدیلی لائی جائے گی تب جا کر اس لائق ہوا کرتا ہے کہ قرآن کریم اپنی خیرات دے دیا کرتا ہے جیسے کوئی فقیر جیسے کوئی انسان کٹورا لے کر کسی دروازے پر پہنچ جائے اور اندر سے مالک مکان نکل کر آتا ہے اور آ کر فقیر سے کہتا ہے کھانا تو ہم دے دیں گے آپ کو مگر آپ کا کٹورا گندا ہے پہلے اس کو دھو لیجیے اس کے بعد ہم دیں گے اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہو یہ دل گندا ہو اور قرآن کریم کے انوارات ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہو سکیں اس رمضان کے اندر ایک ایک لمحے کو شام کے وقت کو صبح کے وقت کو ایک ایک بات کو یاد کر کے اپنی زندگی اور گناہوں کی لسٹ بنا کر ہر ایک جانتا ہے کہ ہم نے کیسا وقت گزارا ہے اپنے آپ کو ٹھیک سے درست کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر رب العالمین سے معافی مانگیں اور رب العالمین کے سامنے توبہ اللہ کریں رب العالمین سے روئیں اور رب العالمین سے بھیک مانگیں گے تو یقینی طور پر اللہ کی کریمی آئے گی یقینی طور پر رب العالمین نوازے گا وہ اپنے متوجہ ہونے والے بندوں کو بہت دیا کرتا ہے وہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے مسلم شریف کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کسی زمانے میں ایک انسان نے گناہ کیا بہت خطرناک گناہ زندگی پر گناہوں میں لت پت رہا بہت گناہ کرتا رہا کرتا رہا ایک زمانہ دل میں جاگ آئی کچھ سوچا کہ نہیں میں نے بڑے گناہ کیے اب مجھ کو زندگی تبدیل کرنی چاہیے مجھے کچھ معافی مانگنی چاہیے گیا اس زمانے کے کسی عالم کے پاس اور جا کر کہنے لگا ذرا ہم چاہتے ہیں ہماری بھی معافی ہو جائے ہمارا کلیجہ بھی صاف ہو جائے کچھ ہمارا دل بھی دھل جائے ہم بھی انسانوں کی زندگی گزار لیں ہمارے لیے معافی کا کوئی امکان ہے کہ معافی کا نہیں وہ اللہ کے بندے وہ درویش کامل نہ معلوم کس کیفیت میں کس مزاج میں تھے کس ٹینشن میں تھے وہ یوں کہنے لگے کہاں چلے آئے تمہارا منہ اس لائق ہے کہ تم رب العالمین کا نام اپنی زبان سے ادا کرو چلو چلو یہاں سے تم جیسے کو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تم جیسے کو تو رب العالمین کا نام نہیں لینا چاہیے روایت موجود ہے رب العالمین کا جگہ جوش میں آیا اور رب العالمین کی جانب سے پیغام آیا اس سے ذرا معلوم کرو اس مولوی سے اس کو کس نے دلدال بنایا ہے یہ ایجنٹ کیسے ہو گیا میرے اور میرے بندوں کے درمیان ایک میرا بندہ میرا پتا پوچھنے آیا میری رحمی پوچھنے آیا اس اس ظالم نے کے دل کو توڑ دیا یہ میں جانتا ہوں وہ کس طرح سے واپس آیا تھا وہ کتنی امیدوں سے آیا تھا اس کو دلالی کا حق کس نے دیا کیوں ایجنٹ بنتا ہے ہمارے بیچ میں کیوں بنتا ہے میری اور میری مخلوق کے بیچ میں میری مخلوق مجھ سے کہنا چاہتی ہے اور قربان جائیں حضور پاک علیہ السلام پر آپ کا دین آ گیا تو بندوں نے اپنی اللہ سے کہنی شروع کر دی ورنہ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں ہزاروں دلال موجود تھے کہ پہلے انسان ان سے کہا کرتا تھا اور وہ اپنے من کی ان سے کہا کرتے تھے اور ایک ڈرامہ اور فراق تھا اس دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ رہی علیہ السلام کے زمانے کی پوری تاریخ کہ کس کس طریقے پر انسانیت کو لوٹا گیا اور کس کس طریقے پر ان کے مالوں کو کھینچا گیا اور کس طریقے پر انسانوں کو گمراہ کیا گیا یہ تو حضور پاک پاک علیہ السلام تشریف لے آئے اس روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا ذرا اس رب العالمین کی جانب سے پیغام ہے حدیث قدسی یہ روایت موجود ہے کہا کہ اس سے جا کر کہہ دو مولوی سے کہ ہم نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اور اس آنے والے کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ بہت کریم ہے بہت کریم ہے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کو آ جائے میرا بندہ تھوڑا سا ایک لمحہ کتنی پیاری حدیث کتنی امید دلانے والی کتنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کرنے والی عبدی یمشی تو میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کر آیا کرتا ہوں خدا کی قسم اپنے گناہوں کو دیکھیں اپنے دل کو دیکھیں تو اس لائق نہیں ہے کہ رب العالمین کی رحمت استقبال کرے مگر رب بہت کریم ہے بہت پیارا ہے بہت عظیم الشان ہے مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا رمضان دوبارہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی آج وقت ملا ہوا ہے آج زندگی مجھے اور آپ کو نصیب ہے کہ رب العالمین سے رو کر رب العالمین سے توبہ دلا کر کے اپنے پرانے گناہوں کو معاف کرا کر ایک گناہ تو موٹے موٹے ہوتے ہیں بلکہ ہر انسان جانتا ہے کسی کو گالی دی کسی کو کچھ کیا کچھ بڑی خطرناک بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی زبردستی کسی سے حسد کا ہونا یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ انسان کے لیے ہلاکت کی موت ہے زبردستی کسی کالے کو کالا سمجھنا کسی گورے کو افضل جاننا یہ انسان کا پیغام نہیں ان نمل مؤمنون اخوت ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام تو دنیا میں وہ کردار کردار دے کر گئے تھے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر آئے اور آنے کے بعد اس موقع پر آپ کے تمام صحابہ کرام جمع تھے آپ کابت اللہ میں اندر تشریف لے گئے اور اندر لے جانے کے بعد آپ نے خدا کا نعرہ بلند کیا اور رب العالمین کی عبادت کی اپنے دل کے ارمان پورے کیے اور نکل کر باہر آئے اذان کا نماز کا وقت آیا مشرقین مکہ سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کا مزاج اونچ نیچ کا تھا ان کا مزاج یہ تھا کہ جو کالا ہے وہ نیچا ہے جو گورا ہے وہ بہت شاندار ہے جو سرمایہ دار ہے وہ افضل ہے جو قریب وہ بیچارہ نیچا ہے وہ ہر بنیاد پر نیچا ہے حالانکہ یہ اونچ نیچ نہیں ہوا کرتی اس کی بنیاد پر نہیں ہوتا قرآن نے تو اصول بیان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں افضل وہ ہے جو رب العالمین کے نزدیک تقوی و طہارت والا ہوا کرتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اذان کا وقت آیا اس موقع پر آپ نے تمام صحابہ کرام پر نگاہ ڈالی ادھر دیکھا ادھر دیکھا بہت سے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر موجود عمر فاروق موجود چودی کے صحابہ موجود ہر ایک گردن کو اونچا کر کے اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے ہمیں حکم دے دیں آج کابت اللہ میں آزان ہوگی آج اللہ کی کبریائی پکاری جائے گی کہاں ابراہیم علیہ السلام کا دوست ایک ہزاروں سال کا فاصلہ گزر گیا اس کعبے میں خدا کا نغمہ پکارا جائے گا آپ نے ادھر ادھر کو دیکھا اور اونچ نیچ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے فرمایا بلال کون بلال وہ کالا جسے مکے میں گھسیٹا گیا تھا جسے لوگوں نے مارا تھا جس کے سینے کے اوپر سل رکھی گئی تھی جسے سب سے دبا کچلا جس سے لوگ اپنے گھر میں جھاڑو لگواتے تھے جس سے پونچھا لگوایا کرتے تھے وہ بلال جو سماج کا نچلا اور ہندوستانی زبان کے مطابق دلت تھا جو کمزور تھا جسے صرف کمائی کے پیسے ملتے تھے کس کے کے ہاں پانی بھرا آج پیغمبر کی زبان سے فتح مکہ موقع پر اگر نام آیا تو بلال گایا کر آؤ بلال آؤ اور بلال سے فرمایا کہ جاؤ اس چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور اللہ کے نام کو پکارو اس آسمان کے نیچے اتنی مبارک کوئی چھت نہیں اور اتنا مقدس کوئی مکان نہیں جو کابت اللہ کو رب العالمین نے مقام دیا ہے اور آج وہ مکان ایک کالے حبشی کے قدموں کے نیچے اس کی چھت ہے اور جس موقع پر وہ چاہنے لگے سیرت حلبیہ کے مصنف نے ایک جملہ اور نقل کیا ہے اس کو سن کر اور اس کو پڑھ کر تو لگتا ہے کلیجہ پھٹ جائے گا جب حضرت بلال چڑھ رہے تھے وہ چڑھا نہیں جا رہا تھا اللہ کے رسول تشریف لایا اور فرمایا کہ بلال یہاں قدم رکھ کے چڑھ جا اوپر محمد اپنا جسم لگانے کو تیار محمد اونچ نیچ مٹانے آئے تھے یاد رکھیں یہ اونچ نیچ ہمارے اندر مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے یہ گندے جراثیم کہیں گئے نہیں میں اپنی بیماری کو خوب جانتا ہوں پیسہ آتا ہے تو اونچ نیچ لے کر آتا ہے خوبصورتی آتی ہے تو اونچ نیچ لے کر آیا کرتی ہے بڑائی آتی ہے تو اونچ نیچ لے کر آتی ہے اس کو بیلنس کرنے کا اگر طریقہ ہے تو صرف حضور پاک علیہ السلاۃ وسلام کا دین روزہ نیچے کو لاتا ہے نماز عبادت سکھلاتی ہے جس موقع پر پیشانی کو ٹیکتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک فروتنی آج بھی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے بزرگوں رمضان اپنے کرم سے نصیب فرما دیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تسکی اور تہارت کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے آجانہ درخواست ہے قرآن کریم بہت زیادہ سے زیادہ پورے احترام اور محبت کے ساتھ اس لیے لکھا ہے محدثین نے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کلام پاک پڑھتا ہے وہ یہ سوچے کہ وہ اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے آج وہ کلام میری زبان سے نکل رہا ہے خدا کی قسم کتنا بلند مقام ہو جاتا ہے اس وقت انسان کا جب قرآن کریم کے بول نکل رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے یہاں ایک درخت آ جائے موسا علیہ السلام کے ذریعے جو بات ہوئی تھی اس درخت کے ذریعے اور موسا علیہ السلام نیچے کھڑے تھے اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہاں پر ہمارے شہر میں اس کا ایک پتہ آیا ہوا ہے ہزاروں انسانوں کی بھیڑ لگ جائے گی ہم ذرا اس درخت کو جو دیکھیں وہ درخت کچھ بھی نہیں جب کسی موقع پر ایک ایمان والا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور صحیح سچی نیت کے ساتھ قرآن کریم کا الفاظ نکلتے اس کے ساتھ وہی کیفیت جس طرح سے اللہ کا کلام درخت سے آ رہا تھا ہمارے اور آپ کے وقت میں اللہ کا کلام ہماری زبان سے آیا کرتا ہے بہت بڑی نسبت ہوتی ہے مگر ذرا توجہ کی ضرورت اللہ تبارک و اس رمضان میں خاص طور سے ہمارے قلوب کا تصبیہ فرما دے ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہمیں شاندار اسلامی زندگی نصیب فرما دے ہمیں قرآن کے مطابق زندگیوں کو سنوار دے ہمارے گھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں بچوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں آپسی ٹینشنیں ہمارے سامنے ہیں ان تمام چیزوں کا حل خدا پاک نے اپنے دین میں رکھا ہے اور جب اللہ کا بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو زندگیوں میں بہاریں آتی ہیں ٹینشن وہیں ہوا کرتی ہے جہاں دین پر مکمل درج عمل نہیں ہوا کرتا لڑائی فساد وہیں ہوا کرتے ہیں جہاں حدیث و قرآن پر عمل نہیں ہوا کرتا حدیث و قرآن پر اگر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سید الحم اور رحمان جو لوگ ایمان لائے اور پاک کردار کی زندگی گزاری ہم ان کے لیے محبت کا انتظام کریں گے ہم دنیا کی مانیں یا اپنے رب کی بات کو مانیں فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے رب کہتا ہے کہ پانچ کردار پر ہم محبت دیں گے اور ہمیں معمل کر کے بھی نہیں مل رہی اس کا مطلب یہ نکلا کہیں نہ کہیں چوک اور کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احساس نصیب فرمائے جاگ نصیب فرمائے ہمارے روزے قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے درو شریف پڑھ کے دعا کر لیں سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا أحصي ثناء عليك اللهم لك الحمد حمدا دائما اللهم لك الحمد حمدا خالدا اللهم لك الحمد مع دوامك اللهم لك الحمد مع خلودك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے تمام بزرگیاں آپ کے لیے تمام اچھائیاں آپ کے لیے ساری کبریائی آپ کے لیے تمام عظمتیں آپ کے لیے تمام رفاتیں آپ کے لیے اے پیارے رحیم کریم رب اے اللہ آپ و الرحیم ہیں آپ ودود و کریم ہیں آپ الرحمن الرحیم ہیں آپ رب العالمین ہیں آپ ساری کائنات کے بنانے والے ہیں اے اللہ تیرا شکر احسان ہمارے کھانے پر اور تیرا شکر احسان ہمارے لباس پر تیرا شکر احسان اے اللہ اللہ آپ نے آنکھیں نصیب فرمائی تیرا شکر و احسان ہاتھ پاؤں نصیب فرمائے تیرا شکر و احسان کلیجہ نصیب فرمایا تیرا شکر و احسان اے اللہ اگر آپ نے ہاتھ نہ دیے ہوتے ہم اپنے بچوں پر کیسے ہاتھ پھیرتے اور کیسے اپنی ضروریات پوری کرتے اگر آنکھیں نہ دی ہوتی کتنی جگہ ٹھوکر کھا کر مرتے اور کتنی مرتبہ گرتے اے رب کریم یہ ساری نعمتیں وہ ہیں ہم جیسے نالائقوں نے ان کو تو نعمت ہی نہیں جانا اور اس پر تیرا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا اگر آپ نے کوڑی بنا دیا ہوتا امینا بنا دیا ہوتا اپاہج بنا دیا ہوتا لولا لنگڑا بنا دیا ہوتا اے اللہ ہم تیرا کیا کر لیتے اور تیری حکومت میں کیا کر لیتے اے رب کریم تیرا شکر احسان تیرا شکر احسان تیرا شکر احسان اے اللہ تیرا شکر احسان ہاتھ پاؤں پر روئیں روئیں پر بال بال پر بیوی بچوں پر خاندان پر اہزہ اور اقارب پر والدین پر کھانے پر اے اللہ ایک ایک لقمے پر اور لقمے کے تیرا شکر احسان اے کریم رب اے اللہ تیرا احسان یہ ہے آپ نے اپنا بندہ بنایا آپ نے مسلمان بنایا اپنے حبیب کا امتی بنایا اے اللہ تیرا شکر احسان مسلمان بنانے پر اے اللہ آپ نے نماز جیسی عبادت دی آپ نے روزہ اور حج زکات دیے اے اللہ اس پر تیرا شکر احسان اے رب العالمین آپ نے بہت موقع دیا بہت موقع دیا اب بھی پلٹ کر آ جاؤ اب بھی پلٹ کر آ جاؤ ہم پورے سال پلٹ کر نہیں آئے ہم خود برات میں پلٹ کر نہیں آئے اب آپ نے رمضان کا موقع دیا ہے اور ہمیں معلوم ہے آپ کے حبیب نے بیان کیا ہے دنیا کے سب سے سچے نے بیان کیا ہے آپ اس موقع پر فرماتے ہیں حل من تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا اے اللہ اے اللہ سن لیجئے لبیک و سعدے لبیک و سعدے یہاں فقیر موجود ہیں یہاں فقیر موجود ہیں ہیں موجود ہیں یہ گناہ موجود ہیں یہ خطاکار کار موجود ہیں یہ بھیکاری موجود ہیں اگر آپ فرماتے ہیں کوئی توبہ والا اے اللہ توبہ والے ہیں اللہ توبہ والے بھی ہیں مفرت کے چاہنے والے بھی ہیں معافی کے چاہنے والے بھی ہیں روٹی کے چاہنے والے بھی ہیں سکون کے چاہنے والے بھی ہیں آفیت کے چاہنے والے بھی ہیں اے رب اے پیارے کریم رب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے ہم سے راضی ہو جائیے ہم سے راضی ہو جائیے ہم کو معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اے کریم رب معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے یا اللہ رحمت فرما رحمت فرما اعمال کی پکڑ نہ فرمائیے گا پکڑ نہ فرمائیے گا پکڑ نہ فرمائیے گا دنیا میں جہاں کہیں آپ نے پکڑ فرمائی ہم دن رات خبریں پڑھتے ہیں ہزاروں لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں بچے یتیم ہو گئے اے اللہ لاکھوں انسان مر کر جا پڑے تیری ذات کی قسم یہ ظلم نہیں یہ ظلم نہیں یہ ظلم نہیں آپ سب کو مار دے تب بھی ظلم نہیں ہے ہم اتنے ہی گندے ہم اتنے ہی گندے ہم اتنے ہی سڑے ہوئے ہم اتنے ہی اے گا اے اللہ آپ کے کب تک برداشت کرتے ہم نے تو پلٹنے کا نام ہی نہیں لیا اے کریم رب اے کریم رب معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اے اللہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے ایسی کون سی سڑک ہے جہاں ہمارے بھائیوں کا خون نہیں بہتا ہو جہاں کون سی سڑک ہے جہاں یتیموں کے اے اللہ یتیم کھانے نہ ہو اے رب اے کریم معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجیے دیجیے بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا دنیا کے سارے گرہنوں نے اپنی طاقت لی اے ایسا اجڑ گئے اجڑ گئے تباہ ہو گئے تباہ ہو گئے رب کریم آپ کب رحم فرمائیں گے کب رحم فرمائیں گے اللہ ہم تو درست ہونے کا نام نہیں لیتے آپ ہی کرم فرما دیجئے آپ ہی کرم فرما دیجئے آپ ہی کرم فرما دیجئے عافیت فرما دیجئے سکون کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ اس رمضان کو شاندار گزروا دیجئے ساری امت پر رفعت نصیب فرما ساری امت کو شوقت نصیب فرما امت کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ بچا لیجئے ظالموں کے چنگل سے یا آپ کے حبیب کی امت جس کی خاطر انہوں نے خون بہایا تھا اے اللہ ہم کیسے کہیں ہمارے بہت سے شراب خانوں میں ہیں بہت سے جوہوں میں ہیں بہت سے دینا کاریوں میں ہیں آپ سے کیسے کہیں مالک کیسے کہیں آپ کا کھا کر آپ کا پی کر کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اے رب کریم معاف کر دیجئے آج ہم سب کی طرف سے معافی مانگ رہے سارے انسانیت کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے دوستوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ معاف کر دیجئے رحمت فرما دیجئے کرم فرما دیجئے راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے اے اللہ راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے اپنے غضب کے فیصلے کو بدل دیجئے اپنے غضب کے فیصلے کو بدل دیجئے اور رحمت اتار دیجئے رحمت اتار دیجئے معاف کر دیجئے ہماری خواتین کو معاف کر دیجئے ہماری بھی بچیوں کو معاف کر دیجئے ہمارے بھائیوں کو اور معاف کر دیجئے ہمارے والدین کو اور دوست احباب کو یا اللہ رحمت فرما اے اللہ رحمت فرما اے اللہ رحمت فرما اے اللہ آپ نے تو فرمایا تھا جب بندہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو میری رحمت دور کر آتی ہے اللہ ہم ویسے نہیں ہیں جن کے لیے تیری رحمت آتی ہے مگر تیرے لفظوں پر قربان امید کر کے آئے ہیں امید کر کے آئے ہیں آپ کی رحمت ضرور ملے گی آپ کی رحمت ضرور ملے گی آپ نے تو ہم سے فرمایا ہے فلا تنہا کہ دیکھو کبھی سوالی آ جائے جھڑکنا مت اتنے بہت سے سوالی اور بھکاری آج تیرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں اللہ جھڑکیے گا نہیں جھڑکیے گا نہیں جاؤ جاؤ تمہارا منہ اس لائق نہیں جاؤ جاؤ تمہاری زندگی اس لائق نہیں کس منہ سے آئے ہو مجھے راضی کر رہے ہیں اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے رحمت فرما دیجئے کرم فرما دیجئے آفیت فرما دیجئے ساری امت کو شوقت دے دے اثر قائم فرما دے اثر نو قائم فرما دے دنیا میں تمام دعوت کو عام فرما دے دنیا کے اندر دین کو عام فرما دے اسلام کو عام فرما دے مدارس کے نظام کو عام فرما دے مساجد کے کردار کو عام فرما دے اے اللہ ہمیں اسلامی کردار دے دے ہمیں اسلامی کردار دے دے اے اللہ امت مسلمہ کا کوئی فرد یا اور اقارب میں ہمارے کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو منور فرما ان کے قبروں کو منور فرما ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان پر رحمت نادل فرما ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ ہی سے امید ہے آپ ہی قبول فرمائیں گے اے اللہ مرنے کے موقع پر کلمہ پڑھوا دیجیے گا کلمہ پڑھوا دیجیے گا کلمہ پڑھوا دیجیے گا قبر میں بچا لیجیے گا حشر میں بچا لیجیے گا پل سراغ پر بچا لیجیے گا جہنم سے بچا لیجیے گا جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہیں ہم تو ہی دامن ہیں ہم خالی دل ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ آپ پر ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اگر آپ نگاہ ڈال دیں گے ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ میں سے ہر ایک کی حاجات پوری فرما ہر ایک کی ضروریات پوری فرما ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما ہر ایک کی ٹینشن کا دور فرما آفیت کی زندگی مقدر فرما اچانک موت سے حفاظت فرما ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما جادوگری سے حفاظت فرما جادو کرنے والے اور لگنے سے حفاظت فرما بدری گاہی سے حفاظت فرما برا چاہنے سے حفاظت فرما حسد کا شکار ہونے سے حفاظت فرما تکبر سے حفاظت فرما تمام بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ خطرناک جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں ان سے حفاظت فرما ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے قبول کروں گا اللہ دنیا اور آخرت کی سب کچھ مانگ رہے ہیں جو آپ کے حبیب نے مانگا وہ بھی مانگ رہے ہیں اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے اس سے پناہ بھی نصیب فرما دیجیے ہماری دعائیں قبول فرما ہماری دعائیں قبول فرما محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين